سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے سننے ابو تابود حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچھتر